حضرت عرفہ بن حارس کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر تھا کہ قربانی کی اونٹنیاں لائی گئیں آپ نے فرمایا ابو الحسن یعنی علی کو بلاؤ چنانچہ انہیں آپ کے لیے بلایا گیا تو آپ نے ان سے فرمایا برچے کو نیچے سے پکڑو اور خود آپ نے اس کے اوپر سے پکڑا پھر آپ دونوں نے اسے یعنی اونٹنیوں کو نہر کرنے میں چلایا جب فارغ ہو گئے تو اپنے خچر پر سوار ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا سننے ابو داود حدیث نمبر 1766